رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ انسان کے ایمان سے پھسلنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس صورت کے اندر یہودیت کا مختصر سا تعارف عیسائیت کا مختصر سا تعارف کرایا جا رہا ہے لیکن دوسرے پس منظر میں چونکہ اوپر کا واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا مکہ فتح ہو رہا تھا اس کے لیے قربانیاں دینی تھیں تو یہودیوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے کیسے پہلو تہی کی اس کا بیان کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کس طرح قربانی دی اس کا تذکرہ ہوگا اور ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا کیوں ضروری ہیں اس کو بیان کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم تسبیح بیان کی اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے آسمانوں میں اور ہر اس چیز میں جو زمین میں ہے وہ العزیز عزیز وہی غالب ہے الحکیم وہی حکمت والا ہے ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے آسمانوں کی ہو تو وہ بھی زمین کی ہو تو وہ بھی وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے وہ غالب ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور اس کو انسانوں کی قربانیوں کی ضرورت بھی نہیں لیکن وہ حکیم ہے اپنے بندوں کو اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے کہتا ہے جس سے انہیں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے ان کے ایمان کی پختگی ہوتی ہے اور ایمان کی علامت بھی بنتی ہے یا آمنوا الدین آمن ما مالا تفعلون اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو مالا تفعلون جو کرتے نہیں کبورا مقتن عند اللہ ان ما مالا تفعلون بڑی ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو اور کرو نہ انداز بتاتا ہے کہ کوئی بات کہی جا رہی تھی اور وہ کی نہیں گئی یا بڑی بات تھی اس کے اوپر تبدیل کی جا رہی ہے کئی واقعات بیان کیے بعض حضرات نے کہا اللہ کی محبت میں اگر ہم کو حکم ہوتا تو ہم ایسا کرتے کسی نے کہا ہم ایسا کرتے اسی کے اوپر ڈانٹا گیا کہ یہ دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو عمل پیش کرنا پسند ہے آدمی کر کے دکھائے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی بڑے دعوے کیے تھے جب مصر سے نکلے تھے تو کیا کیا کہا ہوگا لیکن پھر اللہ کے راستے میں قربانیاں دے نہیں سکے اظہا بانتا اور ابو کا پلا ان نہا دور یہ بدقسمت جملہ بھی انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بھی جائیں آپ کا رب بھی جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں ہم تو یہیں تشریف فرمائیں اسی لیے فرمایا اے ایمان والوں لم تقولون تم کیوں کہتے ہو وہ مالا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے ناراضگی کے اعتبار سے سخت ناراضگی کی یہ بات ہے ان ما لا تفعلون کہ تم وہ بات کہو جو تم کر نہ سکو بڑے بڑے دعوے کرو اور پھر کر نہ سکو انسان کو ادب سکھایا اس کو بڑا بول بولنے سے بچنا چاہیے وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ اس دور میں لوگوں نے یوں قربانی دی تھی اگر مجھے موقع ملے میں ایسے دے دوں ایسے دے دوں کیا معلوم موقع ملے اور پھر قربانی نہ دے سکے ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کا بنیان مرسوس اللہ کو کیا کام پسند ہے یہ کام پسند ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان لوگوں کو الذین یقاتلون جو جنگ کرتے ہیں فی سبیلی ہی اللہ کے راستے میں اپنے کسی غرض کے لیے نہیں کسی مقصد کے لیے نہیں اپنے کسی منافع کے لیے نہیں صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کے لیے آخرت کے ثواب کی نیت سے اس کے رقب کرتے ہیں صفا مقدر معنی میں صافی نہ کے اس حال میں کہ وہ صف میں کھڑے صف بستہ ہوتے ہیں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو بنیان ہم مرسوس کیسے ہوتے ہیں وہ گویا کہ وہ ایسی عمارت ہیں مرسوس جس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے پتھر پتھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اینٹ اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیسا کہ بندھے ہوئے ہیں آپس میں اب اس کو کبھی کہہ دیتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار رسا یا رسو کبھی کہیں گے آہینی دیوار لیکن لفظی معنی جو ملسط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی عمارت ہیں ایسی دیوار ہیں کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا ایک ایک اینٹ نہیں نکالی جا سکتی ہے ایمان والے بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا نمتو تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جو بات کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہوں پھر تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو فَلَمَّا زَاغُوا تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا بات اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے اس لیے اور بھی واقعات بیان کیے گئے لیکن وہ بات قرین قیاس لگتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف وہی دی گئی جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ چلو قوم عمالقہ سے ٹکراؤ اور اللہ کے ان نافرمانوں کو فلسطین سے نکالو اور اپنے باپ دادا کی جائیداد ان سے حاصل کرو اس موقع پر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا جب ان میں سے دو آدمی نے سمجھایا بھی تو پھر انہوں نے وہ بدقسمت جملہ کہا تو بھی جا اور تیرا خدا بھی جائے اور دونوں مل کر کے جنگ کرو ان ہا ہُنا قاعدون ہم تو یہیں بیٹھے ہیں جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ضابطہ بیان ہوا جو ٹیڑھا ہوتا ہے سیدھے سادے حکم پر عمل نہیں کرتا ہے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے بنی اسرائیل نے ایسے بہت کوششیں کی وہ جو حکم ملا ان کو کہ ایک بندے کا مرڈر کیا ایک بندے کو قتل کیا حکم ملا کہ اس کی جگہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ یہ زندہ ہو کر بتائے گا انہوں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی اور جب انسان ٹالتا ہے پھر اس کا دل ہی ٹیڑا ہو جاتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا نیکیوں اور نیکیوں کو دعوت دیتی ہیں انسان نیک ہوتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق ہوتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے اور جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے اور خاص طور سے دین کے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے اسی کا نام فرمائے عذاب ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اللہ لا يهدي القوم الفاسقین اور اللہ تعالی فرما برداری سے نکل جانے والے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے قَالَ قالآ سب نریم اور یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یہ بھی ان کے ٹیڑے ہونے کی ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جبکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے پیمبر ہیں اور وہ منتظر بھی تھے اس کے لیکن جب تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے ان کی مخالفت کی یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی یہ تھی ان کے ٹیڑے ہونے کی زبردست مثال وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم اور یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل او اسرائیل کے بیٹو یاقوب کی اولاد انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیمبر ہوں مصدقا لما بین یدیا میں اس کتاب کو سچ مانتا ہوں جو میرے سے پہلے تھی من التورات تورات میں سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ احمد اور میں خوشخبری دینے والا ہوں برسول ایک پیمبر کی ایک رسول کی یاتی بعدی جو آئے گا میرے بعد اسمہ احمد اس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی آئندہ کے لیے اور منتظر تھے یہودی لیکن یہودی ٹیڑے تھے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو ٹیڑا کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی بھی ان کو بہت کم توفیق ملی اور جس پیمبر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور جن کے یہودی بھی منتظر تھے ان پر بھی بہت کم ایمان لانے کی یہودیوں کو توفیق ملی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک پیمبر کی ایک رسول کی یاتی من بعدی جو آئیں گے میرے بعد اسمہ احمد ان کا نام حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا فلما جاءہم تو جب وہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں لے کر قالوا هذا سحر انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے کون آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب ان کے پاس وہ نشانیاں لے کر آئے جن کو وہ پہچانتے تھے اور جن سے نبی کو پہچان سکتے تھے قالوا هذا سحر مبین انہوں نے کہا یہ تو کلم کھلا جادو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی عیسائیوں نے اس کو مٹایا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ان تمام نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی تاکہ ہم سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ تم آخری پیمبر پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو یہ کام ان کے مذہبی ذمہ داروں نے کیا اور انہوں نے کیوں کیا ایسا اس لیے کہ مذہب کے نام پر وہ قوم سے جو کچھ وصول کر رہے تھے جو ان سے پیسے بٹور رہے تھے ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے ہماری قوم مسلمان ہو جائے گی تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ کا ذکر خیر موجود ہے جو اس وقت میں تورات جس کو وہ مانتے ہیں جس کو دکھاتے پھرتے ہیں اس میں بھی موجود ہے اور جس تورات کا وہ انکار کرتے ہیں انجیل برنبا انجیل کا انجیل برنباس اس میں تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام موجود ہے یہی نام موجود ہے اس میں لیکن اس کے انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ عیسائی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ انجیل مسلمانوں کے وجود میں آنے سے پرانی ہے اتنے پرانے اس کے نسخے موجود ہیں اگر وہ مسلمانوں کے آنے سے پہلی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کہاں سے پوری تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا لگتا ہے آپ کی سوان حیات لکھ دی گئی ہے وہ تفصیل اس میں کہاں سے آئی لیکن کہتے ہیں کہ چور کتنی بھی کوششیں کر لے اس کے باوجود کچھ نشانیاں چھوڑ جاتا ہے جو موجودہ انجیل ہے اس کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں مختلف موقعوں پر میں نے بھی عرض کی حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے آج کی ساری انجیلوں میں موجود ہے یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون سے نبی ہو کیا تم وہ نبی ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہونے والے ہیں انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں میں تو اس کلمہ کے ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں ایسا ہونے والا ہے تو کہا تو وہ نبی ہے کہا میں وہ نبی نہیں ہوں وہ نبی تو اس کے بعد آئیں گے یہ تمام انجلوں میں موجود ہے عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ نبی کون ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور اس کی مراد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے اور مثالیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ان کے حواری رو رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا جانا ہی بہتر ہے اگر میں نہیں آؤں گا تو پھر وہ نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا جو تمہارے بیچ میں ابد تک رہے گا اس سے مراد اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی پر نہیں فٹ کر سکتے ہیں اور عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں لیکن جب انہوں نے ماننا نہ ہو تو اس کے لیے ہزار بہانے ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے ممن الكذب جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ کا بہتان لگایا الاسلام حالانکہ اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگاتا ہے یہ بہتان لگاتا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد عربی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے یہ بہتان لگا رہا ہے اور جہاں جہاں اس کی کتاب میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے اس کو وہ مٹا رہا ہے واللہ لا القوم الظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اب جبکہ آپ تشریف لا چکے یہودی جو کچھ کر رہے ہیں عیسائی جو کچھ کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے مشرق جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کیا کر رہے ہیں خاص طور سے مذہبی لوگ جن کے پاس مذہب کا علم ہے جو جانکاری رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم سب منتظر تھے عیسائی بھی ان کا انتظار کر رہے تھے یہودی بھی انہی کے انتظار میں بیٹھے تھے اب جب وہ تشریح اور خود مشرقین بھی ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کسی نہ کسی طریقے پر تذکرہ موجود ہے تو جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کیوں نہیں مانا قرآن کریم جواب دیتا ہے یریدون دون نور اللہ بی افواہہم اب جب آپ تشریف لے آئے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یریدون وہ چاہتے ہیں نور اللہ کہ وہ اللہ کے روشنی کو اللہ کی لائٹ کو بچھا دیں بی افواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے پھونکے مار مار کے بچھانا چاہتے ہیں یہ ان کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے جس چراغ کو اللہ روشن کرے اس کو کوئی بجھا سکتا ہے واللہ متم نوری ہے اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے یہ دین کی روشنی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی لائٹ یہ پوری ہو کر رہے گی اللہ اس کو پوری کرے گا ولو کری حل کافی اگرچہ انکار کرنے والوں کو بہت ناپسندیدگی ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ نور پورا کیا جائے لیکن اللہ پورا کر کے رہے گا رسوله بلحدا ودین الحق وہی تو ہے جس نے ارسل بھیجا رسول اپنے پیمبر کو بالہدا ہدایت دے کر صحیح راستہ دے کر ودین الحق یعنی حق کا دین دے کر بھیجا اور کس لیے بھیجا نیوز ہی رہو والدین کل ہی تاکہ وہ دنیا بھر کے دینوں پر اس کو غالب کر دے عالدین الفلام اس میں جنس کا سارے دینوں پر غالب کرے ملکوں پر نہیں کہا قوموں پر نہیں کہا علاقوں پر نہیں کہا بادشاہوں پر نہیں کہا کہا سارے دینوں کے اوپر غالب کر دے اس لیے اللہ کا دین آیا ہے اور اس کے غلبے کا مطلب اس دین کو ہر عقل مند انسان ہر پڑھا لکھا انسان جب دونوں کو پڑھے اس کو بھی پڑھے اور اس کو بھی پڑھیں تو اس کا دل یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ نہیں سچ یہی ہے اور ہمارا مالک یہی چاہتا ہے جو اس دین میں لکھا ہوا ہے یہی دین کے غلبے کی نشانی یہودی بھی پڑھیں عیسائی بھی پڑھیں مجوسی بھی پڑھیں دنیا بھر کے مشرق پڑھیں اور پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہی دین سچا ہے یہ ہے دین کا غلبہ جو حضرات یہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں انہیں کو مل جائیں گی کمزور سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مجوسیوں کی بہت بڑی حکومت موجود ہے قبطیوں کی بہت بڑی حکومت موجود ہے رومیوں کی بہت بڑی حکومت موجود ہے مگر وہ حکومتیں بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں اور ان کے جتنے پڑھے لکھے انسان ہیں وہ سب اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ سچا دین یہی ہے ولو کری حل مشرق اگرچہ یہ دین کا غلبہ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے کہ لوگ سارے مجبور ہو جائیں اور یہ سچ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ سچا دین یہی ہے یہ دین غالب آئے گا اور اس طرح بھی غالب آئے گا اس طرح کہ دنیا بھر کے اندر فتنہ ختم ہو جائے اللہ کا دین غالب آ جائے اور دنیا بھر اس دین کو تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو جائے اور جو اس دین کو تسلیم کرے اس کو کوئی فتنے میں مبتلا نہ کر سکے ساری طاقتیں ہیج ہو جائیں یہ طاقت غالب آ جائے ایسا بھی ہو جائے گا لیکن اس کے لیے انسانوں کو قربانیاں دینی ہیں یا یو آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حل ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو على تجارت ایسی تجارت ایسی بزنس تنجیکم من عذاب علیم جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گی ایک بزنس ہے تمہارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے آخرت کا قیامت کا محشر کا جنت اور جہنم کا ایک تجارت ہے جو اس کو کرے گا دنیا میں اس نے کچھ کام کرنے ہیں اس کے بدلے میں اس کو دردناک عذاب سے بچایا جائے گا ایک تجارت تم کو بتائی جا رہی ہے کیا میں بتاؤں تم کو ایسی بزنس جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی کیا کام ہے جو تم نے کرنا ہے تو منون اب ہی تم اللہ پر ایمان لاؤ ورسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو اپنے مانوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ خیر اللہ لَكُمْ ان كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو اگر تم جانو یہاں مظاہرے کے سیلے سے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو اور تم اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہو اپنے اپنے مال کی بھی اور اپنی جان کی بھی دیتے ہو حالانکہ مقصود یہ ہے کہ دو یعنی یہ تمہارا کام ہے تم کو یہ کرنا ہی ہوگا اسی سے دین دنیا بھر میں سربلند ہو جائے گا اور عقل و دانش والے بھی اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوں گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو ایمان والے کو اس کے بدلے میں ملے گا کیا کوئی بہت بڑی حکومت مل جائے گی کوئی بہت بڑا ملک ملے گا پہلے بتا دیا تم کو دردناک عذاب سے بچایا جائے گا اور یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ اور تم کو داخل کرے گا ایسے باغوں میں ایسی جنت میں تجری من تختی حل انہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور تمہارے لیے پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے رہنے کی بہترین جگہ بہترین مکانات ہوں گے فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو یہ مل گئی اس کا مطلب اس کو منزل مل گئی چاہے ظاہری طور پر اس کو کچھ نظر نہ آئے وہ اخرا تو ہاں ایک دوسری چیز ہے تو جس کو تم بہت پسند کرتے ہو ایک دوسری چیز ہے جس کو تم بہت پسند کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد و فتح قریب اور قریبی فتح یہ بھی ملے گی لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے جس کو یہ نہ ملے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی قربانی منزل سے ہم کنار نہیں ہوئی اس کی قربانی بھی منزل تک پہنچ گئی یہ ایک دوسری چیز ہے تحبونہا اس کو تم بہت پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح یہ بھی مل جائے گی لیکن کب ملے گی جب اللہ چاہے گا جب اس کے حالات ہوں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو ایمان والوں کو کس طرح کی قربانیاں دینی ہیں اور کس طرح کا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش کیا جا چکا یہودیوں سے قربانیوں کے لیے کہا وہ انکار کر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ایوہ الذین اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو ایمان لا چکے ہو کونو انصار اللہ تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کے حامی بن جاؤ اس کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ کما قال عیسیٰ ابن مریم جس طرح کہا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین اپنے حواریوں سے جو ان کے صحابی تھے عرض کر چکا ان کو حواری کیوں کہتے تھے من انصاری اللہ کون ہوگا میرا مددگار اللہ ہی اللہ کی طرف اللہ کے دین کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی طرف بندوں کو بلانے کے لیے کون میرا مددگار ہوگا قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اللہ کے دین کے مددگار من بنی اسرائیل پھر محنت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محنت کی حواریوں نے بھی محنت کی سب مل کر اس محنت میں لگ گئے امنت تو بنی اسرائیل نتیجہ یہ نکلا بنی اسرائیل میں ایک بڑا طبقہ ایمان لے آیا اسی طرح کی محنت اس امت سے بھی مانگی جا رہی ہے وہ بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے اس کا ایک ہی کام ہو کہ انسانوں تک خیر کی بات پہنچانا خیر کو پہنچانا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو اللہ پر چھوڑ دیں حواریوں نے محنت کی عیسیٰ علیہ اسلام نے محنت کی تو نتیجہ نکلا بنی اسرائیل کا ایک بڑا طبقہ ایمان لایا وہ کفرت مگر اس سے بڑے گروہ نے انکار کر دیا نہیں لائے وہ ایمان جو نہیں ایمان لائے وہ ان کے مقدر میں ناکامی ہوئی انہوں نے اپنا آپ برباد کیا وہ خود جہنم کے مستحق ہوئے لیکن ایمان لانے والوں نے اپنا کام کر دیا نتیجہ کیا نکلا آمَنُوا تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ظاہرین تو ہوگے وہی غالب آنے والے وہی ہوگے دنیا میں غالب آنے والے وہ کس طرح غالب آئے یہ بڑا اہم موقع ہے اور مشکل بھی ہے اگر اس غلبے سے مراد ظاہری غلبہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً سو سال بعد تک تو عیسائیت نے دنیا بھر کے اندر جنگلوں میں چھپ چھپ کر کے پناہ لی ان کے لوگوں کو شہروں میں قتل کیا جاتا تھا مارا جاتا تھا ان کے لوگ معاشرے کے بیچ میں نہیں رہ سکتے تھے ڈر ڈر کے بچارے جنگلوں میں جھونپڑیاں بنا کر چھپ چھپ کر کے وقت گزارتے تھے تو پھر وہ کیسے غالب آئے جو ایمان لائے تھے انہی کو ہم نے غالب کر دیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس کے سوا اس کا کوئی جواب نہیں کہ عقل کے اعتبار سے اور ثبوت کے اعتبار سے دین کی سچائی کو ماننے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو غالب کر دیا یہاں تک کہ ایک سو سال کے بعد دنیا بھر کے اندر عیسائیت پھیلی اور لوگ یہ ماننے کے لیے مجبور ہوئے کہ یہودی جھوٹے ہیں اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہی سچا ہے اور پھر رومی حکومت نے اس کو قبول کیا اور ان کے ظاہری غلبے کا ذریعہ بھی بن گیا اس آیت کی روشنی میں ایمان والے بھی اپنا سفر طے کر سکتے ہیں ان کا کام ہے دین کے لیے محنت کرنا سر دھڑ کی بازی لگانا اس کے بعد دو غلبے ہوں گے ایک ثبوت اور عقل اور دانش کا غلبہ ہوگا کہ دنیا بھر یہ بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گی کہ اللہ کا سچا دین یہی ہے اور جو کچھ اس کے سوا کہا جا رہا وہ سب جھوٹ ہے دوسرا مرحلہ وہ ہوگا کہ جو دنیاوی طور پر غلبہ ہوگا وہ اخرا تحبونہا ایک دوسری چیز ہے وہ بھی اللہ عطا کرے گا لیکن وہ اصل مقصود و منزل نہیں ہے یعنی اگر کسی کو وہ منزل نہ ملے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میری زندگی اسی طرح کھپ گئی اور میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر میں نے اپنی منزل کو نہیں پایا سورة الجمعہ مدنیہ وہی احدا عشرت آیا وفیہ رکوعان سورة جمعہ آئی مدنی ہے گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں میرے بعد میں بشارت دیتا ہوں احمد نام کے پیمبر تشریف لا رہے ہیں تو سوال پیدا ہوا وہ پیغمبر کہاں آئے انہوں نے کہاں اللہ کے دین کی دعوت دی اس صورت میں بتایا گیا کہ وہ پیمبر عرب کے امیوں میں پیدا ہوئے امی اس کو کہتے تھے جس نے کسی کے پاس پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اور عرب کے لوگوں کو امی کیوں کہتے تھے اس لیے کہ دوسری دنیا کے مقابلے میں وہ ان پڑھ تھے ایران والے طاقتور حکومت تھی رومی ایک طاقتور حکومت تھی مصر میں اجپت میں قبطیوں کی بڑی مضبوط حکومت تھی اس کے مقابلے میں وہ ان کو الٹریٹ ان کو ان پڑھ قسم کے لوگ سمجھتے تھے اور ان کو بھی فخر تھا کہ ہم ان پڑھ ہیں کم سے کم تمہاری جہالت کے نام کا جو علم ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنا تھا کس کو منتخب کیا فرمایا ان امیوں کو منتخب کیا انہی کو سلیکٹ کیا انہی کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجا اس کے اوپر سوال پیدا ہوا دنیا میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے تو وہاں کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر آئے قرآن کریم نے اس کے جواب دیے ایک جواب تو یہ کہ ان پڑھوں کو تیار کرنا یہ کمال تھا پڑھے لکھوں کو تیار کرنا یہ کمال نہیں تھا لیکن اس سے بڑھ کر دوسرا جواب دیا فرمایا یہ ان پڑھ بے شک تھے لیکن ان کے اندر جو ابھی صفتیں باقی تھیں جو انسانیت کے اصل راز ان کے اندر موجود تھے وہ دوسروں میں نہیں تھے یہ کسی کے غلام نہیں ہوئے تھے ان میں چاپلوسی نہیں تھی ان میں جھوٹ نہیں تھا ان میں غیبت اور چغلی نہیں تھی ان میں کمینی قسم کی حرکتیں نہیں تھی اور جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا اس لیے لوگوں میں چاپلوسی اور گھٹیا قسم کی حرکتیں آ گئی تھیں اور اگر تم کہتے ہو کہ پڑھے لکھوں میں بھیجو تو سوال یہ ہے کہ پڑھے لکھے تھے تو ایک وہ جو دنیاوی ترقی اللہ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں دوسرے وہ جو دینی طور پر تو دینی طور پر کون تھے کہا یہودی اور عیسائی کہا ان کو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے یہ اس بدتر موڑ پر پہنچ گئے تھے وہ اس بری منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جو لوگ ان کے پڑھے لکھے اور مذہبی لوگ شمار ہوتے تھے وہ جیب کترو سے کم نہیں تھے ان پر کتابیں لدی ہوئی تھی مگر وہ کتابوں کو مان نہیں رہے تھے یہ زبردست مضمون ہے اس صورت میں پڑھیے ہے کیا سوال پیدا ہوتے اور سے جواب دیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما ما فی فی السماوات و الارض الملک القدوس العزیز الحکیم وہاں دو تین مقام پر آیا تب بہا اب آگیا یسبحو تسبیح کرتی ہے ہر چیز پاکی بیان کرتی ہے اپنے مالک کی حمد کرتی ہے اس کی سنا کے ترانے گاتی ہے اس کی اس کی تعریفیں کرتی ہے پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے الملک وہ جو بادشاہ ہے شاہوں کا شاہ ہے القدوس جو بہت پاک ہے العزیز جو غالب ہے الحکیم جو بہت دانش مند ہے جس کا ہر کام انسان کی بھی عقل کے مطابق ہوتا ہے بشرطے کی عقل درست ہو هو الذي بعث في رسولا اس کی کیا کاریگری ہے کیا اس کی حکمت ہے کیا اس کا غلبہ ہے اس کا انسانوں پر کیا احسان ہے فرمایا یہ احسان ہے ہوا وہی تو ہے وہی تو تمہارا مالک ہے الذي بعث في الاميين جس نے ان پڑھوں کے بیچ میں بھیجا رسولا ایک پیمبر کو ایک رسول کو اپنے بھیجے ہوئے بندے کو منہم جو انہی میں سے تھے ان کے خاندان میں سے تھے انہی کی برادری میں سے تھے انسانوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے انہوں نے کیا کام کیا یتلو علیہم ہی وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں پڑھنا کتاب کا کتنا بڑا کام ہے جو کتاب پڑھتا ہے گویا وہ پیغمبر کا کام کر رہا ہے وہ یوزکی اور اس کتاب کے پڑھنے سے کیا ہوا یوزکی وہ ان کی صفائی کر رہے تھے ان کے دلوں کو درست کر رہے تھے ان کے یہاں محاورہ تھا شراب ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہتے تھے بلند نا صفی ماں کا تل کے نصیب بڑے لوگ ہم جیسے لوگ جب شراب پی کر کے چھوڑتے ہیں کہتے ہیں ہمارے چھوڑے ہوئے سے کئی لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں کتنی شراب کے عادی تھے ان سے شراب چھڑائی کیسی چھوٹی کہ دوبارہ گئی نہیں اس ملک کے اندر وہ قتل کے عادی تھے ان کا جملہ تھا ان کے شاعر کہتے تھے نقاتل الاعداء فعلم نجد فیخوان ہمارا کام ہے قتل کرنا ہمارا بہادر لوگ ہیں گلے کاٹنا ہمارا کام ہے اگر ہم کو دشمن نہیں ملتے ہم دوستوں کے گلے کاٹتے ہیں بھائیوں کے کاٹتے ہیں ان کو کیسا انسان بنایا کہ ان کے سامنے کسی حیوان کا جان لی جائے ان کو وہ برداشت نہیں اللہ اکبر یزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں وَالْحِكْمَةِ اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں کتاب کے سوائے جو کچھ فرمایا وہ سب کا سب حکمت وہ سکھاتے ہیں تفسیر اس کی بہت دفعہ گزری اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں پھر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں پھر سورہ آل عمران چوتھے پارے میں اور اب یہ چوتھی مرتبہ تین مقام پر یہ مضمون چار مقام پر قرآن نے بیان کیا وہ ان قَبْلُ قبل ضَلَالٍ مبین اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں کیسی گمراہی تھی ایک مرتبہ ان کی تاریخ پڑھو اس دور کے حالات دیکھو لوگ کس بے حیائی میں کس قسم کی گمراہی میں مبتلا تھے ان سے پہلے پوری دنیا کے لوگ اور خاص جہاں وہ تشریف لائے وہاں کے لوگ بھی ان امیوں کے بیچ میں اپنے نبی کو بھیجا صرف ان کے لیے فرمانا وہ آخری اور دوسرے بھی جو ان سے دوسرے ہیں لما الحق بهم جو ابھی تک ان سے آ کر کے ملے نہیں لیکن ملیں گے کون دوسرے ان کے پاس ایرانی ہے دوسری طرف رومی ہے اور پھر پوری دنیا کے انسان اور پھر اسی دور کے نہیں قیامت تک آنے والے انسان ان سب کے لیے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا لما يلحقوا بهم وہ ان سے ابھی تک ملے نہیں وہ العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ دوسرے کون لوگ ہیں جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے آپ نے حضرت سلمان فارسی کی طرف جو ایران کے رہنے والے تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ اس کی قوم کے لوگ ہیں اور فرمایا کہ اگر علم سریا پر ہوتا وہاں سے بھی یہ جا کر کے لاتے اس طرح کے لوگ ہیں اس کے کون مصداق ہیں لوگوں نے خوب اس پر بحث کی کسی نے کہا سیدنا امام ابو حنیفہ کسی نے کہا سیدنا امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کسی نے اور سب ہی مراد ہیں ذالک فضل اللہ من یشاء یہ نبی بنانا اور آسمانی کتاب دینا یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اللہ نے چاہا تو امیوں کو مل گیا ان پڑھوں کو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب اس سوال کا جواب ان پڑھوں میں آپ کیوں آئے پڑھے لکھے لوگوں میں کیوں نہیں آئے لوگ بے وقوفی میں مبتلا ہیں کہ پڑھے لکھوں میں آتے وہ تھے ہی پڑھے لکھے بس تھوڑا سا اشارہ چاہیے تھا ان کو باقی کام تو وہ سارے خود ہی کر لیتے فرمایا جو پڑھے لکھے تھے وہ کتنے بدتر قسم کے اخلاق کے تھے وہ تو مکہ کے مشرقین سے بدتر اور مشرقین تو ان کی مثال دیتے تھے کہ فلاں اتنا برا ہو گیا اتنا برا ہو گیا جتنا کہ یہودی مثل الذین حملوا التورات ان لوگوں کی حالت جن کے اوپر تورات لا لادی گئی تھی لادی گئی تھی انہوں نے مانا نہیں تھا بلکہ گدو کی طرح ان پر لادی گئی تھی ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس تورات کو اٹھایا بھی نہیں کم اثر ان کی حالت تو گدھے کی حالت تھی يحمل اسفارا وہ اٹھاتا ہے مذہبی کتابوں کا بوجھ صفر کی جمع مذہبی کتابیں اس کا بوجھ اٹھاتا ہے مگر گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کوئی عالم نہیں بن جاتا فاضل نہیں بن جاتا بِعَيَاتِ اللَّهِ کیوں ایسا ہوا اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھوٹا کہا بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا سمجھا بلّہ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ظلم کرنے والے لوگوں کو یہ ظالم تھے اس لیے میرے پیمبر ان کے بیچ میں نہیں آئے آئے ان کے لیے بھی مگر ان کے بھی یہ سب سے پہلے اس کے حامل بنے اور پھر یہ دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پہنچے یہ اس کے مستحق نہیں رہے تھے بولیا یوحل ہادو انضام تم یہودی اس پر تڑپ گئے انہوں نے کہا کمال بات ہے جنت تو ہمارے لیے بنی ہے ہم تو چلتے پھرتے جنتی ہیں اور مر کر کے ہم ہی جنت میں جائیں گے ہم تو چلتے پھرتے جنتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال کی مثال ہے ان سے مطالبہ کیا گیا آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہودی ہیں انزام تم اگر تمہارا یہ خیال ہے انکم اولیاء اللہ کہ تم اللہ کے دوست ہو اور تم کہتے ہو کہ جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے من دون الناس تمام لوگوں کے سوائے اللہ صرف تمہارا ہی دوست ہے تم ہی اللہ کے دوست ہو اور جنت تمہارے لیے بنی ہے تو پھر اس کمینی دنیا میں تم کیا کر رہے ہو پھر جاتے کیوں نہیں جنت میں اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کہ انسان مرے تو تم کرو تمنا تاکہ تمہیں موت آ جائے الموت تو تم تمنا کرو اے خدا ہم کو موت دے دے تاکہ ہم جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کریں گے تمنا بلا یہ تمنا نہ ہو یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی اب کبھی بھی قدمت ایدیہم ان برے کاموں کی وجہ سے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم آپ فرما دیجئے تم موت کی تمنا نہ کرو کیا بچ جاؤ گے تم موت سے موت تو تمہیں آئے گی ان الموت الذي آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت تفرون پھر جس سے تم بھاگتے ہو فانه ان وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی تم کو ہم نے نہیں ملاقات کرنی اور تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے موت کو تو کرنی ہے تم متو پھر تم کو پیش کیا جائے گا اس ذات کے سامنے عالم الغیب والشہادہ جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے فینبئکم وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کیا کیا کرتے تھے یہودیوں کا آیا یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہی ہفتے کا تذکرہ کچھ چیزیں لوگوں کی یادگار بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ان کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کا ذکر آنے لگ جاتا ہے نہیں ہے جموں والے کیا کہتے ہیں کہ جیسے پنڈتوں کا نام آتا ہے تو بس سبزی آ جاتی ہے ذہن میں بھائی سبزی آئی کہتے سبزی مہنگی کر دی انہوں نے سبزی کھانے والی قوم ہے اور جموں والے ہیں تو دال جڑی رے سدا نال پہچان بن جاتی ہے کچھ چیزیں یہودیوں کی پہچان سنیچر سیچر دے ہفتے کا دن ان کے ہاں ہفتے کا دن بڑا دن تھا سنیچر وار بڑا دن تھا اس میں ان کو کہا گیا تم شکار نہ کرو مگر انہوں نے کیا کیا تھا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے بہانہ تلاش کیا تھا ہم وہ پڑ چکے کہ نہر میں سے نہر نکالتے تھے اور مچھلیاں روک کر کے رکھتے تھے اور پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا اتوار کو اس دن پکڑ لیتے تھے کہتے ہم نے ہفتے کے دن تھوڑی پڑی پکڑی ہم نے تو دوسرے دن پکڑی ہیں ایمان والوں کو ڈرایا کہ تمہیں بھی اللہ نے سات دنوں میں سے ایک دن پورے ہفتے میں سے ایک دن جمعے کا دن بڑا دن مقدس دن دیا ہے باقی سارے دنوں میں تم زور کی نماز پڑھو اپنے اپنے محلے کی مشتوں میں پڑھتے رہو مگر ایک دن سارے مل کر کے آؤ اور پورے شہر اکٹھا ہو کر ایک جگہ نماز پڑھے اصل حق یہی تھا لیکن جب ایک جگہ نہ تنگ ہو جائے جگہ تو پھر دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہے وہاں تنگ ہو جائیں تیسری بھی ہو سکتی ہے چوتھی بھی ہو سکتی ہے پانچویں بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل مقصد اس کا ایک بڑا اجتماع ہو ہفتے واری اجتماع ہفتے کا پروگرام سب اکٹھے ہوں ایک جگہ آ کر کے اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تم کہیں یہودیوں کی طرح نہیں کرنا اس دن کے مساد معاملہ یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا نودی علیہ السلام جب تم کو نماز کے لیے پکارا جائے من یوم الجمعہ جمعہ کے دن فسعوا الى ذکر اللہ دوڑ پڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف وزر البیع اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو پہلے دو اذانیں ہوتی ہیں جب تمہیں آواز دی جائے پہلی اذان کے دوسری سب نے لکھا پہلی اذان کے بعد ہی چھوڑ دینا چاہیے اور دوسری اذان کے بعد تو بالکل حرام کے درجے میں اور تو کوئی چیز جائز ہی نہیں ہے اس کے بعد فقہ نے یہاں تک لکھ دیا پہلی اذان کے بعد بھی کہ اگر کوئی نکاح کرے گا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اب جمعہ کی نماز کی تیاری کے سوا اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہے اب تو دوڑو بس نماز کے لیے نماز کے لیے کوئی ایسا کام جو نماز میں مخل نہ ہو وہ تو کر سکتے ہیں نماز کی تیاری کر رہے ہیں کوئی وضو کر رہا ہے کوئی جلدی جلدی تیاری کر کے کپڑے لگا کے پہنچ رہا ہے بس دوڑو نماز کے لیے اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک اذان ہوتی تھی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں دو اذانیں شروع ہوئیں اور فی محضر صحابہ صحابہ کی موجودگی میں اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ آپ نے غلط کیا سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ہاں ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت ہے چنانچہ جس طرح پہلی سنت تھی اس طرح دوسری بھی سنت ہو گئی اور قیامت تک رہے گی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ تو جب نماز پوری کی جائے فن تشروف الْأَرْضِ تو پھیل جو تم زمین میں وقت ابن فضل اللہ یہودیوں کو پورے دن میں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے تمہارے لیے صرف جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کی نماز پڑھ لی اب تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ صلاح جب نماز پڑھ لی جائے فن تشیروں تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو اللہ کے فضل سے مراد حلال روزی تلاش کرو وَذْكُرُ اللہ اور یاد کرو اللہ کو کثیرن بہت زیادہ مطلب اب روزی کی تلاش میں نکلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ اب زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اب پورا تولو پورا ناپو جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو چغلی نہ کرو رشوت نہ کھاؤ یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ اللہ بھی کرتے رہو کہ بھول نہ جائے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جمعہ کے دن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے ابتداء میں جمعہ کی نماز اس طرح ہوتی تھی کہ جو جمعے سے پہلے کھڑے ہو کر دو خطبے ہوتے ہیں یہ خطبے نماز کے بعد ہوتے تھے اور جمعہ کے فرض نماز پہلے پڑھی جاتی تھی شروع کی بات ہے فرض نماز پڑھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے قحط کا زمانہ تھا کافی عرصے سے غلہ نہیں ملا تھا اچانک غلہ بیچنے والا ایک قافلہ آیا شام سے اور اس نے ڈگ ڈگی بجائی غلہ لے لو غلہ لے لو اور بیچنے والے لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں کہ جلدی بک جائے وہ کہتے ہیں بہت تھوڑی تعداد میں ہے جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا بعد والے کو نہیں ملے گا تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ نماز تو ہو چکی جو اصل مقصد تھا لہذا اب ہم کو جانا چاہیے غلہ خریدنا چاہیے تو وہ غلے کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کے ساتھ بہت کم لوگ رہے اس کے اوپر صحابہ کو ڈانٹ پڑی کہ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اور جب دیکھتے ہیں وہ کسی تجارت کو او لہون یا تماشے کو تماشا تھا وہ جو ڈم ڈم ڈم آ جاؤ تو کھسک جاتے ہیں اس کی طرف وہ قَائِمًا کا اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا علما اللہ خیر آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے کہ نماز پڑھنے اور خطبہ سننے سے جو ثواب ملے گا خیر وہ بہتر ہے من اللہ بھی من التجارہ اس تماشے سے بھی و من التجارہ اور بزنس سے بھی واللہ خیر الرازقین اور اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے اس پر یقین رکھو وہ روزی دیتا ہے یہ دوڑ بھاگ کرنے سے اور جلدی جلدی سامان خریدنے سے کہیں اس سے روزی ملتی ہے سورت المنافقون مدنیہ وہی اہدا شرط آیا سور منافقون مدنی ہے اور اس میں بھی گیارہ آیتیں ہیں اور دو رکو کیا سنایا جا رہا ہے اس میں اس صورت میں پھر احساس دلایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی روگ لگتا ہے ایمان کو اس پر دھیان دو کہ کہیں روگ نہ لگ جائے روگ کیسا کہ زبان سے آدمی کلمہ پڑتا ہے پکا ایمان والا بنتا ہے لیکن اندر اندر وہ ایمان کی دنیا لوٹا بیٹھتا ہے کہنے کو وہ مسلمان ہوتا ہے مگر اندر سے وہ پورا بک چکا ہوتا ہے تم اس طرح کے نہیں بننا کہ دل میں کچھ ہو اور زبان کے اوپر کچھ ہو کہ ایسے لوگ تھے اس دور میں فرمایا ہاں تھے ایسے لوگ اس دور میں کیسے لوگ تھے ان کو منافق کہتے تھے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا اکثر حضرات نے جمہور مفسرین نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے پانچویں سال پیش آیا پانچ ہجری میں جو بنو مستلق کے ساتھ غزوہ پیش آیا یہ اسی موقع پر بات پیش آئی ہے اور غزوے سے واپسی پر لیکن امام نسائی رحمت اللہ علیہ جو پرانے بھی ہیں اور زبردست ماہر ہیں علم حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ نو ہجری کا ہے اور یہ واقعہ بھی وہی غزوہ تبوک سے واپسی پر پیش آیا تھا یہ بنو مستلق کا واقعہ نہیں ہے دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں ابن کثیر زبردست دلائل پیش کرتے ہیں کہ نہیں پانچ کا ہے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نو کا ہے اور اگر نو کا مانا جائے تو پھر کیا واقعہ ہے کہ نو ہجری کو جب غزوہ تبوک پیش آیا ہوا نہیں آپ واپس آ رہے تھے تبوک سے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا خیمے لگے تو منافقوں کا جو اکا دکا منافق گئے تھے ان کا خیمہ اور حضرت زید ابن ارکم صحابی ہیں ان کا خیمہ ٹینٹ بالکل پاس پاس میں لگا ہوا تھا اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ سن رہے تھے اس وقت میں منافقوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گالیاں دی اور کہا انہوں نے خود ہم نے ان کو سر چڑھایا ہے اور یہ مسلمان تو یہاں کی بزنس پر اور کاروبار پر قابض ہو گئے ہیں اب مدینہ پہنچیں گے تو ان سے نمٹیں گے ایسا ویسا اور جو کہتے ہیں کہ نہیں غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے وہ دوسری بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس غزبے سے واپسی پر ایک چشمے پر پانی بھرنے کے لیے لوگ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بندہ ان کے ملازم پانی بھرنے کے لیے گئے اور جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابئی منافق اس کا ملازم بھی کیا دونوں کی آپس میں تکرار ہو گئی پانی لینے کے موقع پر اور بات بڑھتی چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ نے سمجھایا بجھایا بات ختم ہو گئی لیکن عبداللہ ابن ابئی نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو لگا سنانے کہنے لگا دیکھو یہ مکہ سے لوگ آئے اور کس طرح آ کر کے آج ہیں ہماری بزنس پر قابض ہو گئے ہیں اور ہمیں برا رہے ہیں اور اس نے بڑا ایک برا جملہ کہا اس نے کہا ہماری مثال تو وہ ہے کہ سم من کلبک لیا کلک تو کتے کو کھلا پلا موٹا کر تاکہ طاقتور ہو جائے تو تجھے کاٹے ہم نے ان کو کھلایا پلایا اپنے گھروں میں رکھا آج دیکھو یہ ہمیں کاٹنے لگ گئے تو لوگوں نے کہا جی جی بالکل بالکل جو اس کے لوگ تھے اس پر وہ پھول گیا اس نے کہا ہاں لگتا ہے کام چل گیا اس نے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرتے ہیں کہا کیا فیصلہ کہا جب یہاں سے واپس جائیں گے مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا زریل کو باہر نکالے گا عزت والے سے وہ کیا کہنا چاہتا تھا اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو اور زلیل سے مراد اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تو ایسا کر کے رہیں گے یہ بات بھی حضرت زید بن ارقم نے ہی سنی انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ منافقوں نے ایسے ایسے کہا ایسے ایسے کہا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ نے بلایا ان کو کہ تم نے یہ یہ باتیں کہی ہیں وہ تو تھے ہی منافق اندر کے کالے زبان کے تیز انہوں نے کہا ہائے ہائے ہائے زبانیں جل جائیں ہم مر جائیں ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے کیسی جی بات کہہ رہے ہیں آپ ہم آپ کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں توبہ توبہ توبہ کس نے بتائی یہ بات آپ دعا پیش کیجئے آپ نے حضرت بن ارقم کو بلایا کہ تم نے بات سنی اپنے کانوں سے انہوں نے کہا میں نے سنی یہ ایسے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے منافق اور ان کی پارٹی بھی ساری کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ ایک یہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے اس کے کہنے کے اوپر اتنے بڑے آدمی کو ذلیل کر رہے ہیں بغیر کسی ایویڈینس کے بغیر کسی گواہ کے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں کوئی ثبوت نہیں پتہ نہیں کیا کہا اور اس نے کیا سنا بخاری کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی باتوں کا یقین ہو گیا اور آپ نے حضرت زید ارقم کو ڈانٹا وہ سوچ جو لوگوں میں زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے عالم الغیب ہونے کی اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کی بتاؤ کس طرح اللہ کا قرآن اس کی تردید کر رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے لوگوں کو جھوٹا بین الاقوامی جھوٹا بیان کر رہا ہے کیسے جھوٹے ہیں اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر ہوتے تو حضرت زید بن ارقم کو ڈانٹتے آپ نے ان کو ڈانٹا اور ان کے چچا نے بھی ان کو ڈانٹا کہ تجھے کیا ضرورت تھی حضرت زید ارقم بہت پریشان ہوئے اور بہت ہی کہ عجیب بات ہوگی میں نے تو اپنے کانوں سے سنا اور ان لوگوں نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جھوٹا پڑ گیا اپنے خیمے میں جا کر روتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی یہ صورت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ زید ابن ارقم سچے ہیں اور یہ منافق جھوٹے ہیں اور ان کی باتوں کی کلی کھولی گئی ان کے ڈول کا پول کھولا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا اکل منافقون پوری صورت اسی واقعے کے گرد گھومتے ہی ہے اب واقعہ آپ کی سن لیا آپ نے اس کے مطابق اذا جا اکل منافقون جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں منافق اندر کے کالے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے پورے نافرمان پورے منکر پورے کافر قالوا نشهد انك لرسول الله اللہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پکے اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انك لرسول بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں منافق قسمیں کھاتے ہیں دوائی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ فرماتا ہے بالکل مجھے معلوم میں نے آپ کو بھیجا آپ ہیں میرے رسول لیکن اللہ کی بھی سنو واللہ اللہ اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق ضرور بے ضرور چھوٹے ہیں بالکل جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اتخذوا ایمانہم بنایا انہوں نے اپنی قسموں کو جنتن ڈھال فصدوا عن سبیل اللہ تو روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے انہم سا آماں کانوں یعملون بہت بری بات ہے بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں ذالک بانہم ان اور یہ گندے کام کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ پہلے ایمان لائے یعنی زبان سے انہوں نے اظہار کیا کلمہ پڑھا کہ ہم مسلمان ہیں ثم تفروا پھر کافر بن گئے فتو بھی آلہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اب کوئی بات وہ سمجھتے نہیں فہم لا يفقهون تو وہ کچھ بات سمجھتے ہی نہیں اب وئی دار آئی تہم اور یہ منافق تھے بھی بڑے کھاتے پیتے گھروں کے لمبے موٹے تکڑے فرمایا جب ان کو دیکھو تو ان کے جسم آدمی کو حیرت میں ڈالتے ہیں ان کی باتیں سنوں تو باتیں بڑی لچھے دار ایسا لگتا ہے کہ بالکل سچ یہی بول رہے ہیں ہم دوسرے پارے میں ایک منافق کا ذکر سن چکے ہیں نا اخنس ابن شریک کا کہ وہ کیا کرتا تھا جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں وَيَشْهُدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی میرے دل کے اندر ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم بات بات کے اوپر قسم یہ منافقوں کی پہچان اذا آئی اے میرے نبی جب آپ ان کو دیکھو گے تو جب کا ہوں آپ کو ان کی باڈیاں ان کے جسم حیرت میں ڈال دیں گے لمبے تگڑے حسین اور جمیل خوبصورت قسم کے ان کے لوگ تو کہتے تھے کہ دیکھو کیا نور ٹپک رہا چہرے سے لو وَإِن يَقُولُوا قولی لِقَوْلِهِمْ اور اگر آپ اگر وہ بات کریں تسما علی تو آپ ان کی بات کو سنیں گے ایسی لچھے دار ایسی کڑاکے دار گفتگو کرتے ہیں ایسی مزے دار کہ آپ بھی سننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ لگتا ہے سچ کہہ رہے ہوں گے دیکھو حضرت زید بن ارقم کو کیسے جھوٹا کرا دیا جھل جائیں ہائے ہائے بجلیاں گر جائیں ہمارے اوپر ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کان ہوں خوشگم مسنتا ان کے پہلو میں دل نہیں ہے اندر سے خالی یہ ایسے ہیں جیسے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں لکڑی کو کاٹ دیا جائے اور دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جائے اس کی جڑ نہیں ہوتی ہے منافقوں کی بھی کوئی جڑ نہیں ہے بس دنیا کی دولت اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں سے ملے تو مسلمان یہودیوں سے ملے تو یہودی عیسائیوں سے ملے تو عیسائی جدھر گئے بس ادھر کے ہو گئے جیسا کہ کھڑی کی ہوئی لکڑیاں اس میں بڑی زبردست تشویح ہے دل سے خالی ہیں لکڑیوں میں سوچ اور سمجھ نہیں ہوتی ہے کوئی آدمی لکڑیوں کو تقریر سنائے وہ نہیں سنتی ہے یہ بھی اسی طریقے سے اور لکڑیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ تب کھڑی کی جاتی ہیں سوکھنے کے لیے اور جب سوکھتی ہیں تو ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے یہ بھی آپ جہنم کے مستحق ہیں وہ اور اگر وہ کہیں تو آپ ان کی بات سنیں کان نہ ہوں گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں یخ لیکن ہے بڑے موٹے تکڑے دیکھنے میں بڑے بڑے بڑے لگتے ہیں پہلوان مگر اندر سے خالی اور بزدل اور منافق کی یہ بہت بڑی کمزوری بہت بزدل ہوتا ہے جو ظاہر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے منافقوں کے کام کرتا ہے نافرمان اس میں سب سے بڑی بیماری بزدلی آتی ہے ڈرتا ہے ہر وقت میں کوئی بات بھی پیش آئے آپ کو نہیں معلوم جی ہم جیسے لوگوں پر نظر رہتی ہے ہم جیسے لوگوں پر ہم بڑے پریشان ہیں آئے آئے کل رس یہ وہ گمان کرتے ہیں کل رسائی ہر ایک چیخ تو علیہم کے انہی پر ہے کہ پھٹ جائے ان کو لگتا ہے بجلی گرتی ہے ہمارے اوپر ہائے مرے ہائے مرے یحسبون گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو علیہم اپنے اوپر ہم مسلمانوں یہ ہیں اصلی دشمن تم کہاں تلاش کر رہے ہو فاحذرہم اے میرے نبی ان سے ہوشیار رہیے گا قاتلہم اللہ اللہ ان کو ہلاک کرے انا یوفکون کدھر گھومے جا رہے ہیں کدھر پھرائے جا رہے ہیں کہاں پھر رہے ہیں لیکن یہ دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو تو کیا ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی گزر چکا دسویں پارے میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں کوئی ان کو کہے گا کچھ نہیں کیوں اس لیے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم تو ظاہر کا اعتبار کریں گے اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے البتہ تھوڑا سا ان کے لیے زمین تنگ کریں گے ایکسپوز کریں گے لوگوں میں جب جماعت کی نماز سے بھاگیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں نماز کھڑی اور وہ بھاگ رہا ہے اس کا مطلب یہ منافق ہے یہ نہیں ایمان والا جو جو دین کے کام آئیں گے اور یہ بھاگیں گے تو کہیں گے دیکھو یہ بھاگنا ان کا اس بات کو ثابت کرتا ہے یہ منافق ہیں جھگڑا ہوگا گالیاں دیں گے ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا گالی دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس امانت رکھیں گے یہ خیانت کریں گے ہم کہیں گے دیکھو یہ منافع اس نے امانت میں خیانت کی یہ پہچان ہے منافق کی مگر ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب یہ صورت نازل ہوئی حضرت زید بن ارقم کو بلایا گیا تو وہ گھبرا گئے انہوں نے سوچا اب تو مجھے اور ڈانٹ پڑے گی ان کو سنایا گیا اللہ نے تم کو سچا قرار دیا منافق جھوٹے ہو گئے اور یہ سورت سنائی گئی پھر منافقوں کو بلایا اور ان سے کہا اب بھی توبہ کر لو دروازہ کھلا ہے بھائی قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا گیا آؤ يَسْتَغْفِرْ تب پھر رسول اللہ تمہارے لیے بخشش مانگیں گے اللہ کے رسول اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائیں کریں گے لب روسا ہوں تو مٹک دیا انہوں نے اپنے سر کا نہیں نہیں ہم کو کیا ضرورت ہے چھوڑو جی ورائی تاہم اور تو نے ان کو دیکھا وہ رک رہے تھے وہ مستقرون اور وہ اکڑ رہے تھے علیہم علیہ فرطم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اس کے باوجود بھی ان کے لیے دعائیں ان کا سردار مرا عبداللہ ابن عبی منافق آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا اس کی نماز جنازہ اللہ نے فرمایا کتنی مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگ لو ان کی بخشش ہونے والی نہیں ہے استغفرت لهم استغفرت لهم کیا آپ ان کے لیے بخشش مانگیں ام لم تستغفر لهم یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں نہیں یغفر الله لهم اللہ ان کو حق کبھی معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین اللہ تعالی فرما برداری سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے ہم الذین یقولون یہی تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ مت خرچ کرو اب ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ جو مکہ سے آئے ہیں کہ تم نے ان کو کھلایا پلایا اور یہ تمہارے خلاف ہو گئے حتی ینفضو یہاں تک کہ ان کے پاس سے کھسک جائیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے گھروں کو کھول دیا تو اسی لیے یہاں ٹکے ہوئے ہیں اگر ہم بند کر دیں گے تو کھسک جائیں گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ خزان اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا تین مگر منافق بات سمجھتے نہیں یقولون کہتے ہیں لاندینہ اگر ہم لوٹ کر جائیں گے مدینہ کی طرف لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ تو ضرور نکال دے گا عزت والا منہا مدینہ سے الزل العزلہ ضلیل کو اور عزت والے سے مراد ان کی کیا تھی ان کی پارٹی اور زلیل سے مراد نعوذ باللہ اللہ کے نبی اور ولی اللہ نے عزت حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے ولی رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولی المؤمنین اور ایمان والوں کے لیے المنافقین اللہ عالم مگر یہ منافق جانتے نہیں ان کو نہیں معلوم اللہ کے یہاں کون عزت والا ہے کون مکرم ہے کون محترم ہے یہ واقعہ سنایا گیا ایمان والوں کو خالی یہ واقعات سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے فوراً فرمایا ایمان والوں اس سے سبق حاصل کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اس سے مال کی محبت نکلے گی اور اس سے منافقت سے پاک ہوں گے یا ایوہ الذین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تلہکم منوالکم مت غفلت میں ڈال دے تم کو تمہارے مال ولا اولادکم اور تمہاری اولادیں ان ذکر اللہ ہی اللہ کی یاد سے یہ دو بنیادی وجہ ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے روکتی ہیں تفصیل اگلی صورت میں بھی اس کی آ رہی ہے ہر مضمون ایک صورت سے اٹھایا جاتا ہے دوسرے میں اس کو پورا کیا جاتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا پولا الْخَاسِرُونَ وہی ہے نقصان اٹھانے والا مال کی محبت کی وجہ سے اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے تو مال کی محبت نکالنے کا طریقہ کیا ہے وانفقو اور خرچ کرتے رہو مما رزقناکم اس روزی میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے من قبل ان یاتیا یہاں تک کہ آ جائے اس سے پہلے کہ آ جائے احدکم تم میں سے کسی کے پاس الموت موت اور جب موت آئے فیقول جس کی وجہ سے وہ کہے رب رب بھی اے میرے لولا خرطنی کیوں نہیں نے مجھ کو تھوڑی سی مہلت دی الہ اجل قریب قریبی مدت تک اگر تو مہلت دیتا فاصدقا جواب تمنی اس لیے منسوب ہے تو میں صدقہ کرتا واکم من الصالحین اور میں ہو جاتا نیکوں میں کسی کو سو سال ملتے ہیں پھر بھی یہی تمنا اور کسی کو اسی ملے تب بھی یہی تمنا جب تک زندگی ہے تب نہیں خرچ کرے گا جب موت آئے گی تب وہ کہتا ہے تھوڑا موقع دے دے تھوڑا موقع دے دے بڑی محنت سے مال کمایا ہے تیرے راستے میں خرچ کروں گا اور اپنا نام من الصالحین نیک کاروں میں لکھواؤں گا صدقہ کرنے والوں میں بولے اللہ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا ہے نفسن کسی جان کو اذا جاء آ جب اس کی اجل آ جائے اس کا مقرر وقت آ جائے پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی ہے واللہ خبیر بما تعملون اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے دو چار منٹ کا وقفہ صدق اللہ